السلام علیکم خواتین و حضرات Mujahid financial accounting series two کے انیسویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم نے اٹھارہ لیکچرز کے اندر assets side of the balance sheet کی پریزنٹیشن اور ڈسکلوجر بحوالہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اور کمپنیز آرڈیننس کے کیا آج کا پروگرام تو کچھ ایسا تھا کہ ہم لائبلٹیز کی سائڈ کو شروع کریں لیکن میں نے کچھ یہ ضروری سمجھا کہ لائبلٹیز کی سائڈ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بیلنس شیٹ پریزنٹیشن یا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریزنٹیشن کے بارے میں کچھ بیسک فریم ورک کے اس کے بارے میں کہ جن کے تحت یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار ہوتی ہیں اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ لائبلٹیز کے حوالے سے ان پرٹیکولر اب بہت سارے ایسے کانسیپٹس آئیں گے کہ جہاں پہ ہمیں یا ہمارے ذہنوں کو ذہنوں میں جو بیسک کانسیپٹس ہیں جو وہ بیسک اصول ہے کہ جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے ان کا ہم کچھ حد تک مطالعہ کریں اور ان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہیں اور ان کے بارے میں کلیئر ہو جانے کی کوشش کریں تو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں اور یہ کنسپچل فریم ورک جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ڈسکشن ہمیں کچھ یہ بتائے گی کہ وہ اصول کیا ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنتے ہیں اس میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں کچھ پرانی باتیں بھی ہیں یقیناً یہ اصول صرف لائبلٹیز سائڈ کے لیے نہیں ہے بیلنس شیٹ کے یا صرف ایسٹ سائڈ کے لیے نہیں ہے بیلنس شیٹ کے یا صرف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر یا پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے نہیں ہے یہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے بیسک اصول ہیں تو آئیے مزید وقت جو ہے ہم بیانات پہ نہیں کرتے لیکچر شروع کرتے ہیں ہمیں شاید یہ پتا ہے کہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے یا بنانا جو ہے ان کا وہ ایک مقصد رکھتا ہے وہ مقصد کیا ہے اور یہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کیوں منائی جاتی ہیں اس بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر کر چکے ہیں اور شاید کئی دفعہ کر چکے ہیں بیسکلی چیز یہ ہے کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ذریعے جو شیئر ہولڈرس ہوتے ہیں ان تک ان کی کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن اور فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے کمپنی کو چلانے والے وہ تمام کے تمام شیئر ہولڈرز نہیں ہو سکتے جو اس کمپنی کے مالک ہیں اور listed company public listed company جو ہے اس کے حوالے سے تو خاص طور پہ کہ جہاں پہ وہ شیئرز جو ہیں عام لوگوں نے بھی خریدے ہوئے ہیں انسٹیٹیوشنل بائرز بھی ہیں کچھ بلاکس آف پرسنس بھی ہیں یا گروپس ہیں جن کے پاس وہ شیئر ہیں so the number of shareholders is very large اب ہم کہیں کہ جی یہ تمام کے تمام آ کر کے کمپنی جو چلائیں گے اور ان کو سب کو پتا ہوگا تو وہ سب کے سب نہیں چلا سکتے اگر وہ سب آ جائیں گے تو پھر تو شاید کمپنی کو چلانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ گورننس جو اس کمپنی کی ہونی ہے وہ ظاہر ہے اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ان سب میں سے ہم بورڈ آف ڈائریکٹرس کو الیکٹ کریں ہم ایک چیف ایگزیکٹو کو الیکٹ کریں اور چیف ایگزیکٹو کو بورڈ آف ڈائریکٹرس کی وسات سے کچھ اتارٹیز پاورز فنکشنز ڈیلیگیٹ کیے جائیں کہ وہ اس کمپنی کو چلائے اس کو آپریٹ کرے اور پھر ہمارے سامنے ہر کچھ مدت کے بعد وہ اپنی پرفارمنس کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے اور فائنینشیل پرفارمنس کی رپورٹ جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو یہ ہو گئی بات کہ یہ ایک طریقہ کار ہے شیئر ہولڈرز کو اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس بات سے آگاہ رکھنے کے لیے کہ جی کمپنی کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرفارمنس جو ہے یہ کیا یا یہ پریزنٹیشن جو ہے اس فائنینشیل انفارمیشن کی یہ تمام کی تمام جو ہے یہ بغیر کسی پیرامیٹر کے بغیر کسی فریم ورک کے بغیر کسی اصول کے تیار کی جائے گی جس کو جیسے چاہ جی چاہتا ہے وہ ویسے کر لے نہیں ایسا نہیں ہے اس کے لیے ایک اکاؤنٹنگ فریم ورک موجود ہے اور یہ فریم ورک ہمیں وہ رہنما اصول بتاتا ہے جن کے تحت preparation and presentation of financial statements جو ہے وہ کی جاتی ہے جولائی نائنٹین ایٹی نائن میں international accounting standard board I A S B جو اس وقت انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کمیٹی کہلاتا تھا اس نے ایک ڈاکیومنٹ پروڈیوس کیا جو document framework for the preparation and presentation of financial statements کہلاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ فریم ورک ایک کنسپچل فریم ورک ہے اس کے اندر وہ تمام خیالات وہ تمام باتیں کی گئی ہیں کہ جس کے بیسس کے اوپر جو تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں وہ بیس کیے گئے ہیں اور جو پھر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کیسے تیار کی جائیں گی اور ان کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہوگی اس کو کیسے شو کیا جائے گا اس کو میجر کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا اس کو علیحدہ سے ڈسکلوز کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ اس کنسپچل فریم ورک کے اندر موجود ہیں فریم ورک کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلے کہ اس میں کچھ سیکشنز ہیں جن میں کہ مندرجہ ذیل سیکشنز جو ہیں وہ نہایت امپورٹنٹ ہیں آبجیکٹو آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کا مقصد کیا ہے نمبر دو انڈر لائنگ وہ تمام ایزامپشنز جن کی بیسس کے اوپر وہ تمام فیکٹرز جن کی بیسس کے اوپر آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں یا بنانی چاہیے وہ کیا ہے qualitative characteristics of financial statements یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وہ کیا خصوصیات کوالٹیٹو خصوصیات ہونی چاہیے یعنی جو انفارمیشن دے رہے انفارمیشن تو بہت نمبر شمبر کٹھے کر کے ہم بہت سارا ایک ڈھیر جمع کر سکتے ہیں لیکن انفارمیشن جو ہم نے دینی ہے وہ گاربیج نہیں ہونی چاہیے وہ کوالٹی کی انفارمیشن ہونی چاہیے ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس میں کیا کچھ آتا ہے recognition of the elements of financial statement measurement of the elements of financial statements اور concepts of capital and capital maintenance تو یہ تمام سیکشنز ہیں جو کہ اس فریم ورک کے اندر موجود ہیں اب پہلی بات ہم کریں آبجیکٹوز کے حوالے سے تو فریم ورک کے اندر جس کا میں نے حوالہ دیا جو آئی اے بی نے جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ the objective of financial statements is provide information information about the financial position performance and changes in financial position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions چند ایک اہم باتیں اس اسٹیٹمنٹ میں کہی گئیں دوبارہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے the objectives of the financial the objective of the financial statements is to provide information about the financial position تو پہلی بات کہ جی فائنینشیل پوزیشن کے بارے میں انفارمیشن دین پرفارمنس کارکردگی and changes in financial position کارکردگی کون سی financial position financial performance and changes in financial position تینوں چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل میٹرز سے ریلیٹ کرتی ہیں of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions وہ اکنامک ڈسیشنس کیا ہیں جو وہ یوزرز کون ہیں اور اکنامک ڈسیشنس کیا ہیں یوزرز یا اسٹیک ہولڈر جن کو ہم کہتے ہیں وہ کون ہے وہ شیئر ہولڈر بھی ہے وہ کمپنی کا کریڈیٹر بھی ہے وہ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جو کمپنی کو پیسہ دیتے ہیں قرض دیتے ہیں وہ پروسپیکٹو انویسٹر جو ایک کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتا ہے اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ کمپنی کی گزشتہ کارکردگی جو کہ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھے اس کو اینالائز کرے اور پھر اپنا انویسٹمنٹ ڈسیشن جو ہے وہ اس پہ بیس کرے تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹو اور اس کی آگے یوزیج اور اس کو یوز کرنے والوں کا ذکر ہوا تو فائنینشیل پوزیشن پرفارمنس اور چینجز ان فائنینشیل پوزیشن یہ تین امپورٹنٹ پارٹس ہیں یا ٹرمز ہیں اس آبجیکٹو کے جس کے تحت فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں financial position shows the economic resources controlled اب ذرا یہاں پہ ٹھہریے فائنینشیل پوزیشن کس چیز میں ریفلیکٹ ہوتی ہے بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہے اکنامک ریسورسز کنٹرولڈ وہ کون ہوتے ہیں یا کیا چیز ہوتے ہیں وہ ایسٹس ہوتے ہیں by the enterprise the financial structure financial structure کیا ہوا یعنی آپ نے اپنے پیسے انویسٹمنٹ کتنی کی ہوئی ہے آپ نے قرض کتنے لیے ہوئے وہ فائنینشیل اسٹرکچر ہو گیا آپ نے اپنی کمائی میں سے بچا کے اس کمپنی کے اندر کتنا لگایا ہے یہ بھی اس کا حصہ ہو گیا تو یہ فائنینشیل اسٹرکچر کی بات ہوگی and the liquidity and solvency liquidity and solvency کیا ہوئی کہ جی آپ کے پاس کیا اتنا کیش یا کیش اکویبلنٹس کیش یا کیش جیسے چیزیں موجود ہیں کہ جن کو بیچ کے آپ اپنی لائبلٹیز کو پے آف کر سکتے ہیں کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ آرام سے چلا سکتے ہیں تو لکوڈیٹی ہو گئی کیش کے حوالے سے سالوینسی ہو گئی کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں کہ جی آپ اپنی تمام تر لائبلٹیز جو ہیں اگر بفرز محال آج پے کرنا پڑ جائے واپس تو وہ آپ واپس کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں فائنینشیل پرفارمنس کہاں پہ ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں دکھایا جاتا ہے اور پروفیٹیبلٹی کہ کمپنی نے سال کے دوران جو بنایا اور بیچا اس کو بنانے اور بیچنے سے جو منافع حاصل ہوا کیا وہ منافع اتنا تھا کہ کمپنی کو ہم کہہ سکے کہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس چل رہا ہے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس کاروبار کو کرنے سے فائدہ پہنچ رہا ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس شیئر ان شیئر ہولڈرس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کس کو تقویت ملتی ہے جو باقی تمام اسٹیک ہولڈرس ہیں یعنی کریٹرز یعنی بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اور جو آئندہ انویسٹر آنا چاہتا ہے اس کمپنی کے اندر جو اس کے شیئرز خریدنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جناب یہ کمپنی جو ہے یہ ایسے لوگ مینج کر رہے ہیں جو اس کو منافع پہ چلا رہے ہیں وہ اس میں نقصان نہیں ہونے دے رہے تو اس مینجمنٹ کی اہلیت اور قابلیت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس فائنینشیل پرفارمنس رپورٹس میں چینجز ان فائنینشیل پوزیشن کہاں پہ دکھائی جاتی ہیں یہ دکھائی جاتی ہیں کیش فلو میں اس کیش فلو سے ہم کیا چیز ڈٹرمن کرتے ہیں ہم اسس کرتے ہیں کہ اس کمپنی نے اس آرگنائزیشن نے انویسٹنگ انویسٹمنٹ جو ہے کن کن چیزوں میں کی ہے جو اس کے پاس پیسہ آیا اس کو اس نے کہاں کہاں لگایا کیا جو ارن کر رہا ہے اس سے مال بنا کر کے سٹاکس کے امبار لگائے جا رہے ہیں کیا جو چیز یہ بیچ رہا ہے اس سے پیسہ واپس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا یا پیسہ وصول کرنا وہ بھول جاتے ہیں بیچ تو دیا مال لیکن اس کی وصولی میں تاخیر ہو جاتی ہے یا اس کی وصولی نہیں ہوتی اور فائنینسنگ ایکوٹی یعنی شیئر ہولڈرز کا کتنا پیسہ ہے اور لانگ ٹرم لائبلٹیز جن کے اندر لانگ ٹرم لونز بھی آ سکتے ہیں وہ کیا ہیں اس کی اسٹرکچرنگ کیا ہے اور آپریٹنگ ایکسپینسز یا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہے یہ تمام تر چیزیں ان کے اوپر جو جو پیسے خرچ ہوئے کام کرنے کے لیے چلانے کے لیے بنانے کے لیے وہ آپ کی کیش فلو میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس میں دکھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کہ یہ پروفٹ جو ہے وہ جی پروفٹ تو ہو گیا لیکن کیش تو میرے پاس کوئی نہیں تو پروفٹ کس چیز کا ہوا پروفٹ ہوگا تو کیش ہوگا تو پروفٹ ہوگا نا جی نہیں پروفٹ جیسے کہ ابھی تفصیل آپ کو بتائی آپ نے اپنی کارکردگی کا بیان کیا کو بیان کیا اور اس کارکردگی کی بنا پہ آپ کا نفع ہوا یا نقصان ہوا وہ نفع اور نقصان جو ہے وہ کیش میں کسی حد تک شامل ہے لیکن کیش سو فیصد is not equal to the نفا اور نقصان نقصان ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کیش ہو سکتا ہے اور نفع ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کیش کی شارٹیج ہو سکتی تو چیز تو یہ ہے کہ جو بھی پوزیشن آ رہی ہے اس میں وہ فائنینشیل پرفارمنس جو پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ڈسکلوز ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس کو علیحدہ سے ہمیں دیکھنا ہے اور جو کیش فلو کے اندر پوزیشن آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے علیحدہ سے دیکھنا لیکن یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ایک بڑی سی پکچر کے حصے ہیں ایک پزل کے حصے ہیں اور ان کو جب تک اکٹھا نہ ملا کر کے دیکھا جائے تو ایک کمپنی کی ایک آرگنائزیشن کی ٹوٹل فائنینشیل پوزیشن جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے اب فائنینشیل انڈر لائن ایزمپشنس کی بات ہوئی تھی دو میجر ایزمپشنس ہیں انڈر لائن ایزمپشنس ہیں جن کے تحت کسی بھی آرگنائزیشن کی لسٹڈ کمپنی ہو نان لسٹڈ کمپنی ہو پرائیویٹ کمپنی ہو اس کی جو بیلنس شیٹ یا اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور وہ دو انڈر لائنگ ایگزامشن جو ہیں میجر ایگزامشنس جو ہیں ان میں ایک ہے اکروولس بیسس اور دوسرا ہے گوئنگ کنسرن بیسس اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے accrual basis the effects of transactions and other events are recognised when they occur regardless of the time of their receipt or payment or not at the time of their receipt or payment کیا مطلب ہوا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی آپ آج استعمال کر رہے ہیں پورے اپریل کے مہینے میں مارچ کے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں آپ نے بجلی استعمال کی اس بجلی کا بل تیس تاریخ کو نہیں آیا وہ اگلے مہینے کی سات تاریخ کو آتا پندرہ تاریخ کو آتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اپریل اکتوبر مئی جو بھی مہینہ ہے اس میں بجلی استعمال نہیں کی اس مہینے میں کیا بجلی کا خرچ نہیں ہوا یقیناً خرچ ہوا ہے یقیناً ہم نے ایک خرچے خرچہ کیا ہے اب جب اس خرچے کو ہم ریئل ہم ریکوگنائز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں خرچہ ہوا ہے تو وہ ہمارا کہنا وہ ریکوگنائز کرنا جو ہے وہ اسٹیپ ہے اکروول بیسس کی طرف ہم نے پے نہیں کیا وہ بل کیونکہ وہ ابھی آئے ہی نہیں لیکن ہم نے مہینے کا مہینے میں اس مہینے میں بجلی کا استعمال کیا ہے اور اس استعمال کے کچھ ادائیگی کرنے کی ہے وہ جب ہم ریکگنائز کر لیں گے کہ ہاں بجلی خرچ کی گئی اور اس کی لاگت یا تو ہم بل آ جاتا ہے تو ہم سو فیصد اس کو exactly بتا سکتے ہیں یا ایک اپروکسیمیٹ فگر اس خرچے کے بارے میں جو کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کر دیتے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن یا وہ خرچہ جو ہے اس کو ریکگناز کر لیتے ہیں اور بک میں بکس میں ریکارڈ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اکروولس کانسیپٹ کی اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو مال بیچا ہے تو وہ مال جس کو بیچا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں کیش پیمنٹ نہ کی ہو یا چیک سے پیمنٹ نہ کی ہو اسی وقت فوری طور پہ بلکہ اس نے کہا ہو کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ مجھ سے اگلے مہینے کی بیس تاریخ کو پیسے لے لیجیے گا آج پانچ تاریخ ہے اور پانچ تاریخ کو آپ نے یہ مال بیچا تو اب کیا میں نے اس مہینے کوئی فروخت کی کیا مال یا نہیں کیا یا میں اس وقت کی میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب وہ مجھے پیسے دے گا فروخت تو میں نے آج کیا تو انکم کو جو ہے وہ میری آج ایکرو تو ہو گئی اس کو میں ریکوگنائز تو آج کے مہینے میں آج کے دن میں کروں گا لیکن اس کا کیش جو ہے وہ اگلے مہینے آئے گا تو انکم کی بکنگ تو آج ہوگی آج کے اس مہینے میں ہوگی یہ اکروول کانسپٹ ہے ریسیٹ اس کی جب بھی ہو اسی طریقے سے گوئنگ کنسرن کا ایشو آتا ہے اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ کوئی کمپنی کوئی آرگنائزیشن وہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے گوئنگ کنسرن کا کیا مطلب ہے گوئنگ کنسرن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی جو ہے اس کے پاس کاروبار ہے وہ کاروبار کر رہی ہے وہ آئندہ سال اور آئندہ کئی سال بھی چل سکتی ہے اگر ایک کمپنی کے پاس کاروبار نہیں ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے اور نہ اس بات کی کہیں گارنٹی ہے کہ آئندہ سال میں آئندہ چھ مہینے میں آئندہ بارہ مہینے کے اندر اس کے پاس کوئی مزید کام آئے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کمپنی جو ہے اس مومنٹ آف ٹائم پہ اس وقت کیا وہ ایک گوئنگ کنسرن ہے یا نہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ایگزٹ کرے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ تمام فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں unless otherwise stated unless otherwise وہ اس بیس میں بنائے جاتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ ایک گوئنگ کنسرن ہے اس کے پاس کاروبار ہے یہ مینوفیکچرنگ کر رہی ہے یہ بیچ رہی ہے اس کو پیسہ وصول ہو رہا ہے یہ اخراجات کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو یہ گوئنگ کنسرن کا جو ہے مختصرا آپ کو میں نے اس کے بارے میں بتایا جو کنسپچل فریم ورک کی ہم نے بات کی اس میں کچھ اس طریقے سے بات تحریر ہے کہ the concept implies the business will continue to operate for the foreseeable future it is assumed that the entity has نائ the the intention nor the need to liquidate or curtail its operations یعنی وہ اپنے کاروبار میں نہ کمی کرے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا اس کے کام میں کمی واقع ہے لہٰذا اس کو آپریشن جو ہیں اس کو کم کرنے پڑیں گے یا اس کو مشینری بیچنی پڑے گی یا اس کو زمین بیچنی پڑے گی یا کچھ اور کرنا پڑے گا تو یہ جو ہے یہ بات ہے فور سی ایبل فیوچر میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کمپنی کے آپریشنس کو کم کر دیں یا کم یا کرٹیل کر دیں the effect of going concern assumption is that assets and liabilities of the business are meant to be held till the maturity or useful life to the business and are for measured and reported at the cost If the business is not considered to be a going concern, then the assets and liabilities would have to be shown at their current market value. اب یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کہ جی effect of going concern assumption کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز جو ہیں وہ جب تک ان کی ایک اکنامک لائف ہے ایک بینیفٹ ہے ایسٹس کی وہ تب تک ہمارے پاس رہیں گے اور ان کا استعمال اکنامک بینیفٹس ان سے ہم حاصل کرتے رہیں گے بائی یوزنگ دم اور لائبلٹیز جو ہیں وہ جس وقت ڈیو ہوتی جائیں گی جیسے جیسے ڈیو ہوتی جائیں گی ہم ان لائبلٹیز کو پے آف کرتے جائیں گے اور یہ ایسٹس اور یہ لائبلٹیز جو ہے یہ لہذا جو بھی ان کی کاسٹ تھی اس کے اوپر شو کیے جاتے ہیں لیکن اگر صورت حال یہ سامنے آتی ہے کہ جی کرٹیلمنٹ آف آپریشن ہے یا لکویڈیشن یعنی اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لکوڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تمام ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہے ان کو فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کاسٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کا جو آج کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے کیونکہ ہمارا اب ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کاروبار کو بند کر دیں لہذا جب ہم کاروبار کو بند کریں گے تو ہم ان ایسٹس کو بازار میں جا کر کے بیچیں گے اور جب بیچیں گے تو اس کا کیا ویلیو ملے گا اس ویلیو کو مجھے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کرنا پڑے گا تو یہ امپیکٹ ہوا گوئنگ کنسرن ازمپشن کا کوالٹیٹو کیریکٹرسٹکس اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر کیا کیا کوالٹیٹو کیریکٹر کیا کیا وہ کیریکٹرسٹکس خصوصیات کیا ہونی چاہیے کیا ہیں جو اس کے اندر جس کے ہونی چاہیے تو ہم کہیں کہ جی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ صحیح اور بہتر اور اچھی طریقے سے بنائی گئی ہیں نمبر ون انڈرسٹینڈیبلٹی یعنی وہ اس انداز میں پیش ہونی چاہیے ان کو ہر شخص جو ہے وہ سمجھ سکے اگر ہم اس میں بہت مشکل ٹرمنالوجی استعمال کرنا شروع کر دیں اور مشکل سی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ایک عام جو آدمی ہے جس کو کہ فائنانس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ اس کو پڑھ کے کیا کرے گا وہ اس کے لیے کیسے کیا فائدہ مند ہوں گی کیونکہ اس کو تو چیز ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہم نے کیا لکھا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بہت حد تک جو ہے وہ اٹینڈ کیا گیا ہے اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کیا جائے گا کہ اس کو اتنا عام فہم انداز میں ایسے آسان انداز میں پیش کیا جائے کہ ایک آرڈنری آدمی ایک آرڈنری انسان جو ہے جس کو کہ فائنانس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے وہ بھی وہ اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پڑھے تو اس کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ اس میں کہانی کیا لکھی ہے تو یہ ہو گئی انڈرسٹینڈل کہ جی اس کو سمجھ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے ریلیونس اس میں جو ٹرانزیکشن اس میں جو چیزیں آپ شو کر رہے ہیں ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ آبجیکٹو سے ریلیٹ کرتی ہو ان کا ریلیونس ہونا چاہیے کیوں شو ہو رہی ہیں اور وہ کس پیریڈ سے تعلق رکھتی ہیں اور کس پیریڈ کی وہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم سے ہو رہی ہیں تو یہ ریلیونس کے بارے میں مٹیریالٹی ہم پانچ روپے بھی خرچ کرتے ہیں ہم پانچ لاکھ پانچ کروڑ پچاس کروڑ پانچ سو کروڑ بھی خرچ کرتے ہیں کیا پانچ روپے کی اہمیت اور پانچ سو کروڑ کی اہمیت ایک جیسی کیا ہمیں پانچ روپے کی ٹرانزیکشن بھی ویسے ہی شو کرنی چاہیے جیسے کہ ہم پانچ سو کروڑ کی کریں گے یا ہم کچھ ذرا سوچیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز ہم کو دکھانی چاہیے کس طریقے سے دکھانی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی پانچ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہمارے خرچے میں نہیں آنی چاہیے یہ ہرگز نہیں ہم کہہ رہے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کی خصوصیات اور اس میں جو بھی انفارمیشن دی جاتی ہے یا ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی جاتی ہے وہ کن خصوصیات کو سامنے یا مد نظر رکھ کر کے وہ تیار ہونی چاہیے یا پریزنٹ ہونی چاہیے ریلائبلٹی ظاہر ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ ریلائبل ہونا چاہیے اس کی ریلائبلٹی بالکل فرم ہونی چاہیے فیتھ فل ریپرزینٹیشن ایمانداری سے جو بات آپ شو کر رہے ہیں جو ٹرانزیکشن شو کر رہے ہیں جو پرفارمنس شو کر رہے ہیں وہ نہایت ایمانداری سے اور وہ ایگزیکٹ پوزیشن ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا سبسٹنس اوور فارم یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسپٹ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے اس ٹرانزیکشن کے اماؤنٹ یا اس کی نیچر جو ہے ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ کس کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے یہ ڈٹرمن بھی کرنا ہے اور یہ ڈٹرمنیشن جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے ہونا ہے نیوٹرالٹی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے والا جیسے ہم نے پہلے کا فیتھ فل ریپرزینٹیشن کر رہا ہے لہٰذا ہیز ٹو بی نیوٹرل ہی کی ناٹ ٹیک سائڈ وہ مینجمنٹ کی سائڈ نہیں لے سکتا وہ کسی اور کی سائڈ شیئر ہولڈر کی سائڈ نہیں لے سکتا اس نے تو وہ چیز فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے تھرو بیان کرنی ہے جو کہ ہوا آنکھوں دیکھا صحیح حال وہ کاغذ میں تحریر کر رہا ہے اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہے اس کے بعد باری آتی ہے پروڈنس کی پروڈنس کیا چیز ہوتی ہے یعنی عقل مندی ایک فیئر ججمنٹ ایک کنسیڈرڈ ججمنٹ یہ نہیں کہ جی بس بغیر سوچے سمجھے اٹھا کر کے ہم نے بنا دیا کیونکہ دو اور دو ہم نے چار کر لینے اس کا مقصد مطلب صحیح پوزیشن ہونی چاہیے اس کو کنسیڈر کر کے ہر چیز کو کنسیڈر کر کے ٹرانزیکشن کو کنسیڈر کر کے اس کے نیچر کو کنسیڈر کر کے اس کی اہمیت اس کی مٹیریالٹی ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے ایک انداز میں ہر چیز کو ریفلیکٹ ہونا ہے لیکن اس کو شو کرنے کا انداز جو ہے اس کو جو ہے وہ ذرا پروڈینٹلی وائزلی اس کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنا پڑے گا پروڈینس کے بعد آتی ہے بات کمپلیٹنس کی یعنی وہ مکمل پکچر ہونی چاہیے نامکمل پکچر نہیں چاہیے کہ جی آدھی ٹرانزیکشن نہیں شو کی آدھی کر دیں چلو آدھی اگلے سال کر لیں گے نہیں اس سال سے جو یا اس پیریڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ٹرانزیکشن ہے اس کو دکھایا جائے گا تو یہ کمپلیٹنس کی بات ہوئی اس کے بعد بات آتی ہے کیریکٹرسٹک جو ہے وہ کمپیئربلٹی کا ہے یعنی آپ نے اس سال کے پرفارمنس کو پچھلے سال کے پرفارمنس کے کے ساتھ اس کی کمپیرزن شو کرنی ہے وہ کیسے کریں گے کہ جی پچھلے سال کی کمپیرٹیو فگرز جو ہیں وہ آپ کو شو کرنی پڑیں گی تو یوں کمپیئر ہو جائے گا کہ پچھلے سال کارکردگی کیا رہی تھی اور اس سال جو ہے وہ کارکردگی ہماری کیا ہے اور یہ فگرز جو ہیں یہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کیا جائے اس کے بعد جو کیریکٹرسٹک آتا ہے وہ ٹائملی کا یعنی within certain time period پہلے تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کسی خاص پیریڈ کے لیے بنائی گئی ہیں اور پھر ان کو اس پیریڈ کے ختم ہو جانے کے کچھ ہی عرصے کے اندر اور ریزنبل عرصے کے اندر وہ سامنے آنی چاہیے ورنہ اگر وہ ڈیڑھ سال کے بعد آتی ہیں دو سال کے بعد سامنے منظر عام پہ آتی ہیں تو اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کاروبار کے اندر یا کاروباری دنیا کے اندر دو دن یا دو ہفتے بھی بے تحاشا وقت ہوتا ہے اور اس انفارمیشن کا اسی وقت فائدہ ہے کہ جب وہ بر وقت ملے balance between cost and benefit اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے تفصیل دینے کو لکھنے کو بیان جاری کرنے کو تو ہم صفحے پہ صفحہ لکھ سکتے لیکن یہ تمام تفصیل یہ تمام بیان چھپ چھپا کے اس کے اوپر خرچہ ہوگا وہ خرچہ جو ہے وہ بھی کمپنی کو برداشت کرنا ہے کیا یہ خرچہ کرنا عقل میں آتا ہے یا نہیں تو لہذا وہ تمام پریزنٹیشن جو ہے اس کو کس طریقے سے ایک کمپیکٹ انداز میں ایک تمام انفارمیشن دیتے ہوئے ہم کیسے اس کو جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں یہ چیز یا اس بات کا احساس کاسٹ ورسز بینیفٹ جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے balance between qualitative characteristics and finally true and fair presentation یہ اب میں تیسری دفعہ ہم وہی بات تقریباً کر رہے ہیں کہ فیتھ فل ریپرزینٹیشن کی ہم نے بات کی ہم نے نیوٹرالٹی کی بات کی ہم نے کمپلیٹنس کی بات کی ہم نے کمپیئربلٹی کی بات کی ہم نے ٹائملی نیس کی بات کی ٹرو اینڈ فیئر پرزنٹیشن کیا ہوتا ہے ٹرو اینڈ فیئر پرزنٹیشن بھی یہی ہے کہ جو ہم چیز بیان کر رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے صحیح سچ اور مناسب پرزنٹیشن ہونا چاہیے حالات ان حالات کا جن کا ہم جن کی ہم تفصیل آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیریکٹرسٹکس بات ہم نے کی تھی مٹیریلٹی کی آئیے اس حوالے سے ذرا ایک آدھا اگزامپل جو ہے وہ دیکھ لیتے فرض کیجئے کہ the total carrying amount of machinery is five hundred thousand rupees and included there in is a particular machine which has cost اس اور وچ ز is shown at a value of four hundred and fifty thousand total machinery پانچ لاکھ ایک مشین جو پانچ لاکھ میں ہے وہ ساڑھے چار لاکھ کی ہے تو یہ ایک تو یہ سچویشن دوسری سچویشن کیا ہے کہ the total carrying amount of furniture is rupees three hundred thousand تین لاکھ روپے کا ہمارے پاس فرنیچر ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آفس اکوپمنٹ ہے وہ کتنے کا ہے وہ ہمارے پاس تین لاکھ دس ہزار روپے کا ہے کمپنی نے ایک پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے کہ جی مٹیریالٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی تین لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک مٹیریل اماؤنٹ ہم تصور کرتے ہیں لہذا جو ایسٹ یا لائبلٹی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہوگی اس کو جو ہے پریزنٹیشن اس کی کی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں جو ہم نے آپ کو بھی بتایا یہ تمام فیکٹس جو آپ کے سامنے ہم نے بھی پلیس کیے ان فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مشین اے کو ہمیں علیحدہ سے دکھانا چاہیے یا نہیں اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو فرنیچر اور آفس اکوپمنٹ ہے اس کو بھی ہمیں علیحدہ علیحدہ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے اور یہ ذہن میں یاد رکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ چلیے صاحب آفس فرنیچر فٹنگز جو ہیں وہ بھی آفس کے لیے ہے اکوپمنٹ جو ہے وہ بھی آفس کے لیے ہے ان سب کو اکٹھا کیا کر دیں ہم اکٹھا ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری ریکوائرمنٹ اب یہ ہے کہ آفس فرنیچر اینڈ فٹنگز علیحدہ ڈسکلوز ہوں گی کی کلاسیفیکیشن علیحدہ ہے اور آفس اکوپمنٹ کی کلاسیفکیشن لگ ہے تو اکٹھے تو ہم ان کو کر نہیں سکتے لہذا یہ دونوں تو لامحال شو ہوں گے ہی اب مشین کی طرف آئیے جی ہاں پانچ لاکھ میں سے ساڑھے چار لاکھ ہونے کے حوالے سے وہ مشین جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن اس چیز سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ یہ مشین کا ویلیو کیا ہے لوگوں کو اس چیز سے دلچسپی ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل مشینری کا ویلو کیا ہے ٹوٹل مشینری کا ویلو کیا ہے یہ نہیں کہ اس میں سے ایک مشین جی اتنے کی ہے اور دوسری اتنے کی ہے اور تیسری اتنے کی ہے اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ہے کن لوگوں کو نہیں ہے وہ شیئر ہولڈرس کو نہیں ہے شیئر ہولڈرس کو تو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ جی ٹوٹل مشینری ہمارے پاس کتنے کی چونکہ آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہو اور ان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو ان کو علیحدہ علیحدہ یونٹ کے اندر دلچسپی نہیں ہے لہذا باوجود اس کے کہ ساڑھے چار لاکھ اور آپ کی مٹیریالٹی کی لمٹ جو ہے وہ تین لاکھ تھی آپ اس مشینری کو علیحدہ سے نہیں دکھائیں گے بلکہ وہ پلانٹ مشینری کا حصہ ہی رہے گی اور وہ فگر جو ہے وہ پانچ لاکھ کی ہی شو ہوگی اسی میں وہ مرسٹ ہے تو یہ آپ کو ہلکا سا ہم نے اگزامپل دیا مٹیریلٹی کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ جو آئٹمس یہ تو وہ تھے جو مٹیریل سائز میں تھے نیچر میں نہیں تھے اب ان کی بات کریں کہ جو آئٹمس جو ہیں وہ سائز میں مٹیریل ہے لیکن نیچر میں نہیں ہے کیا مثال کے طور مثلا وہی مشین جو تھی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا جو ساڑھے چار لاکھ کی تھی وہ ہم نے کہا کہ جی بہت اہمیت ہے اس کی لیکن اس کو ہم نہیں شو کر رہے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ذہن میں کہ material in size but not in nature تو پھر ہمیں کیا کرنے کا ہے ہمیں یہی کرنے کا ہے جو کہ ہم نے کہا کہ مشینری اے کو علیحدہ سے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے although it is material in size لیکن اس کا نیچر جو ہے وہ پلانٹ مشینری کا ہے اور لوگ جو ہے وہ پلانٹ مشینری میں ہی انٹرسٹ ہاں یہ انٹرسٹ ضرور ہے لوگوں کو کہ جی آپ کے پاس آفس اکوپمنٹ کتنا ہے اور آپ کے پاس کرسیاں میز وغیرہ وغیرہ یہ سب کتنے ویلو کے ہیں کیا آپ نے دکان کھولی ہوئی ہے وہاں پہ فرنیچر اینڈ فٹنگس کی یا اپنے گھر کا بھی تمام سامان جو ہے اس میں شامل کر دیا یا گھر کے ایئر کنڈیشنر بھی اس میں شامل کر دیے کمپنی کے ایسٹس میں یہ چیزیں جو ہیں اس لیے ان یہ انٹرسٹ آف انٹرسٹ ہو سکتی ہیں شیئر ہولڈر کے لیے لہذا ان کو علیحدہ علیحدہ شو کرنا پڑتا ہے علاوہ اس بات کے کہ جی ہمارے جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں آئی ایس کے حوالے سے یا کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ موجود اب وہ items that are material in nature but not in size furniture ہے اس کا کیرنگ اماؤنٹ جو ہے وہ دو لاکھ روپیہ ہے اور مشینری کا ٹوٹل کیرنگ اماؤنٹ جو ہے کتابوں کے اندر وہ ڈھائی لاکھ روپیہ ہے کمپنی کی مٹیریلٹی کی لمٹ جو ہے وہ تین لاکھ روپیہ ہے تو اب ہم کیا کریں گے ان کو علیحدہ علیحدہ شو کریں گے یا نہیں کریں گے جی پھر بھی کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ نمبر ایک ہے اور نمبر دو یہ چیز ہے کہ جی شیئر ہولڈرز انٹرسٹڈ ہیں کہ پلانٹ مشینری کتنے کی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پلانٹ مشینری ہی نہیں ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے یا جو بھی ہے اس کی اسٹیٹ افیئر وہ ان تک پہنچنا چاہیے نا وہ انٹرسٹ جو ہے ان کو رہے گا اور ایون دو کہ جی وہ مٹیریالٹی کی لمٹ سے وہ کم ہے ان کو علیحدہ علیحدہ شو کیا جائے گا اب کوالٹیٹو کیریکٹرسٹکس کی بات ہم نے کی بہت ساری بتائے آپ کو کہ جی کیا ہے ریلائبلٹی کہ جی اس میں ریلائبل ہونی چاہیے اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اس میں آ, کسی قسم کا باعث شامل نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں اس بات کو سامنے لاتی ہیں کہ ہم نے ایک صحیح انداز میں صحیح طریقے سے ہم نے اپنے پرفارمنس کی کہانی ان لوگوں تک پہنچانی ہے کہ جو اس کمپنی کے مالک ہیں تو یہ باتیں یہ کوالٹیٹو کیریکٹرسٹکس کی اہمیت جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور جس وقت ہم یہ بیلنس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہوں اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی قابل توجہ ہیں کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپنیز کے اندر بناتے ہیں ابھی کنسپچل فریم ورک کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور ہیں لیکن آج کا لیکچر ہم کوالٹیٹو کیریکٹرسٹکس کی تفصیل کے بیان تفصیلی بیان کے بارے تک ہم محدود رکھتے ہیں آئندہ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے ایلیمنٹس وغیرہ اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے تو بیسکلی یہ چیز یاد رہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کسی آبجیکٹو کے تحت بنائی جاتی ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے اس کی ایک آڈینس ہوتی ہے اور جب تک اس آڈینس کو اس جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی تو وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پھر کیوں بنائی گئی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ faithfully correctly fairly without any bias جو ہے وہ انفارمیشن ان شیئر ہولڈرز تک نہیں پہنچائیں گی ان اسٹیک ہولڈرز تک نہیں پہنچائیں گی تو پھر اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا وقت پہ اگر وہ انفارمیشن ان کے پاس نہیں پہنچے گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا چھ مہینے سال کے بعد وہ انفارمیشن جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو تیار کرتے ہوئے اور ٹرانزیکشنس کو ریکارڈ کرتے ہوئے اجازت دیجیے خدا حافظ